السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 505 اور جو جملے میں پڑھا ہوں پڑھ لیجئے پڑھتے ہی جتنے چھوٹے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ سبق بھی ٹو ان ون ہے

تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها الحديث رواه احمد ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درو شریف پڑھ لیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے گنا ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سردی میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں یہ حدیث مسند احمد میں ہے تو آپ کے پڑھتے ہی گنا جو ہے معاف ہو جائیں گے بغیر وضو کے پڑھو گے تو بھی لیٹے لیٹے پڑھ لیجیے آپ کار چلاتے چلاتے پڑھ لیجیے روٹی بناتے بناتے پڑھ لیجیے لسی بناتے بناتے پڑھ لیجیے گنا معاف ہو جائیں گے چھوٹے گنا مطلب ہمارے پاس بڑے گنا بھی ہے چھوٹے گنا بھی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی لیکن ہماری آنکھیں میلی ہوتی ہیں کبھی ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں کبھی جو ہے کیا کر لیتے ہیں تو اپنا جو ہے روزانہ روزانہ کھاتا کچھ نہ کچھ گناہوں کا کم ہونا چاہیے اب پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیکھو میں نے پڑھا میرے چھوٹے گنا اللہ نے معاف کر دیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کرتے تھے اور صحابہ اس پر فوراً عمل کرتے تھے یقین کے ساتھ کہ نبی نے کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ ہے کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے اس کے گناہ معاف ہو جائیں ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں تو آپ پڑھتے ہی آپ کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سغائر کبائر گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے یہ حدیث مسند احمد میں ہے اس کا خیال رکھنا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین